محارب بن دسار نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید کو ممبر پر بیان کرتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے برا رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب آپ رکوع میں چلے جاتے تو وہ رکو کرتے اور جب آپ اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہم کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم آپ کو دیکھتے کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک زمین پر رکھ دیا ہے پھر ہم آپ کی پیروی کرتے یعنی سجدے میں جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چونسٹھ